السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہم کلینکل سائیکالوجی سیریز کا سولہواں لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں یہ جو لیکچر ہے یہ بیسکلی اس پہ ہم فوکس کریں گے کلینکل انٹرویو پہ آپ نے جیسے دیکھا کہ پچھلے لیکچر میں کلینکل اسسمنٹ کی میں نے بات کی تھی تو یہ اس سے کنیکٹڈ اور ریلیٹڈ ہی ایریا ہے جس کو ہم کلینکل انٹرویو کہتے ہیں کلینکل انٹرویو جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کلینکل ورک کا اور آغاز ہے کسی بھی کلینکل ورک کا تو اس کی سب سے پہلے تو میں ڈیفینیشن آپ سے شیئر کرنی چاہوں گا situation of primarily vocal communication more or less voluntarily integrated on a progressively unfolding expert client bases for the purpose of elucidating characteristic patterns of living of the patient client or subject which pattern he she experiences is particularly troublesome or especially valuable and in the revealing of which he expects to derive benefit. یہ تو اس کی ڈیفینیشن تھی اب میں بات کرنی چاہوں گا اس کے جو مین تھوڑی سی انٹروڈکشن دینی چاہوں گا کہ یہ انٹرویو ہوتا کیا ہے اس کے مین کریکٹرسٹکس کیا ہے کلینکل انٹرویو جو ہے یہ جس سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کسی بھی کلینکل ورک کا جو آغاز ہے وہ انٹرویو سے ہوتا ہے so from that point of view clinical interview is a very important first step تو آپ کو یہ تو پتا ہی ہے کہ جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وہ چاہے آپ نے آپ میسنری کا کام کرتے ہوں تو ایز اے میسن بھی آپ کو جو پہلی اینٹ ہے اس کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح اگر آپ میوزیشین ہیں اور پیانسٹ ہیں مثال کے طور پہ تو پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پراپرلی پیانو کے آگے بٹھاتا ہے اور اپنے اسٹول کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور اپنی چیزوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور کیس کو دیکھتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ جو ہیں صحیح جگہ پہ ہے یا نہیں یا جیسے آپ لوگ کمپیوٹر پہ فار انسٹنس روز جاتے ہیں تو کمپیوٹر پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کی بورڈ جو ہے اس کی ایک خاص پوزیشن ہونی ضروری ہے یہ انٹرویو جو ہے یہ ایک میجر ٹول ہے جس سے کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں مائنڈ یو ڈیٹا کلیکشن جو ہے آپ کو آپ کو اب تک یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈیٹا کلیکشن جو ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے سائیکولوجیکل پریکٹس میں کیونکہ کلینکل سائیکولوجی سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ دوائیاں تو استعمال نہیں کرتے ان کی سب سے بڑی دوائی جو ہے وہ انفارمیشن ہے تو اس انفارمیشن کو لینے کے لیے جو ایمفسز انٹرویوئنگ پہ ہے وہ شاید آپ کو کسی بھی اور فیلڈ میں نظر نہ آئے اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اور ڈسپلنس میں اور فیلڈ میں انٹرویو کو یوز نہیں کیا جاتا لیکن I think the weightage and the emphasis and the focus that is attached to interview in our practice وہ بہت یونیک ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ it's only through this clinical interview کہ ہم یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آگے جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہونی ہے اور اسی کی بیسس پہ جو نیڈز ہیں وہ اسٹیبلش ہوتی ہیں اور اسی کی بیسس پہ پھر آگے جو پرڈکشن ہے یا آؤٹ کم جو ہے ٹریٹمنٹ کا وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو ذہن میں یہ رکھے کہ یہ جو کلینکل انٹرویو ہے یہ کوئی کراس ایگزامینیشن نہیں ہے کلائنٹ کا یہ ہرگز ایسا کراس ایگزامینیشن نہیں ہے کہ جس میں آپ کلائنٹ کو کٹہرے میں کھڑے کر دیتے ہو یہ بیسکلی ایک ایک طریقہ ہے ایک ایک جستجو ہے ایک کاوش ہے کلائنٹ کو سمجھنے کی اس کی نیڈس کو جاننے کی اور اس کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ اس پروسیس میں بلڈ کرنے کی کہ جس میں وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کھول سکے یہ کلینکل انٹرویو جو ہے یہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ it's step one you know یہ پہلا قدم ہے فار اسمنٹس یہ پہلا قدم ہے فار ٹریٹمنٹ یہ پہلا قدم ہے for prevention so therefore اسی سے آپ کو یہ اندازہ بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے کہ how important first step it really is clinical interview جو ہے یہ virtually no matter what kind of orientation or background clinical psychologist میں ہے اس کو کلینکل انٹرویو جو ہے وہ یوز کرنا اس کے لیے ضروری ہے سو دیو کلینکل انٹرویو جو ہے یہ کئی قسموں کا ہوتا ہے میں قسموں میں ابھی تھوڑی دیر بعد میں جاؤں گا لیکن اس جنکچر پہ میں تھوڑے سے اس کے ایڈوانٹیجز جو ہے ان کا ذکر کرتا چلوں اس کا ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ یہ بڑے تھوڑے عرصے میں in a very short time ہمیں کافی کچھ اپنے کلائنٹ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اتنا مہنگا طریقہ کار نہیں ہے it's not a very expensive way in terms of the money that is spent on it تیسری چیز یہ ہے کہ انٹرویو میں both verbal and non verbal content جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے وربل اور نان وربل کانٹینٹ سے جو میری مراد ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ آپ سے آ کے بات چیت کرتا ہے that is a verbal content اور جو اس نے آپ سے کانٹینٹ میٹر شیئر کیا جو اس نے ہسٹری آپ سے شیئر کی جو اس نے آپ کے سوالوں کا جواب دیا وربلی جو دیا that is a verbal content اس کے ساتھ ساتھ کلینکل انٹرویو میں ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ نان وربل ایلیمنٹ ہے نان وربل ایلیمنٹ سے میری مراد ہے وہ چیزیں جو نان وربلی کلائنٹ ایکسپریس کرتا ہے یا کمیونیکیٹ کرتا ہے جس طرح کہ for instance movement of the hands جس طرح for instance blushing of the ears or you know کان کئی دفعہ لال ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے تو وہ بھی ایک ایک نان وربل میسج ہے اسی طرح کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے جو کلائنٹس ہیں وہ ایک ہاتھ کو کرسی پہ یو نو تھمپ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ایک نان وربل میسج ہے کہ there something happening the hand is trying to speak see something جو زین نہیں کہہ رہا وہ وہ جسم کا حصہ کہہ رہا ہے یا کئی دفعہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی ایسی نوعیت کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو اموشنلی لوڈیڈ ہو تو لوگوں کے کلائنٹس کے یو نو ٹانگیں ہلنی شروع ہو جاتی ہیں یا ٹانگوں کے موومنٹ پاؤں ہلنے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے تو یہ یہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹرویو میں one can see and observe and use اسی طرح ایک اور اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پورٹیبل سا طریقہ ہے پورٹیبل سے میری مراد لیپ ٹاپ کی طرح پورٹیبل یہ سمجھ لیں ہے کیونکہ آپ جہاں بھی جا چلے جائیں آپ وہاں جا کے انٹرویو کر سکتے ہیں آپ اسکول میں جا کے انٹرویو کر سکتے ہیں آپ گھر میں جا کے انٹرویو کر سکتے ہیں آپ پلیس آف ورک میں جا کے انٹرویو کر سکتے ہیں آپ ہاسپٹل میں انٹرویو کر سکتے ہیں آپ کلینک میں انٹرویو کر سکتے ہیں so therefore basically you know اس میں کوئی بہت پیرافنیلیا تو انوالو نہیں ہے اس میں ایک ایک ایک آپ انٹرویو انوالوڈ ہے تو وہ آپ اپنے آپ کو جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں that's under very thing about interviewing اسی طرح ایک اور جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کی فلیکسیبلٹی ہے فلیکسیبلٹی سے میری مراد ہے کہ آپ اس کو جس طریقے سے چاہیں چلا سکتے ہیں آپ اپنے کلائنٹ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے کلائنٹ کی نیڈز کو دیکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا بینڈ کر سکتے ہیں آپ اڈیپٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا کہ it is in that way adaptable adaptability کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز کافی امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھنی وہ یہ ہے کہ یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یہ ہیلپ فل ہے ریپور بلڈ کرنے میں ریپور سے میری مراد ہے کہ یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کے اور کلائنٹ کے درمیان ایک ایسا تعلق ایک ایسا ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں جو کہ تھراپیوٹک ریلیشن شپ بن جائے مائنڈ یو کلینکل سائیکالوجی یا اسسمنٹ یا انٹرویو میں یا تھراپی میں جو سب سے important ingredient one of the very important ingredients I would say is the client trusting you تو اگر آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کریں گے تو آپ میرے ساتھ کھل کے بات نہیں کریں گے سو دیو فور یہ بہت ضروری بن جاتا ہے مجھ پہ یہ میرا فرض بن جاتا ہے as a professional as a professional therapist کہ اب میں ایک ایسی کریٹ انوائرمنٹ ایک ایسی کریٹ کروں اور اپنی بات چیت جو آپ کے ساتھ ہے وہ ایک ایسے انداز سے چلاؤں کہ جس میں you feel comfortable you feel like opening yourself آپ you feel like sharing your life with me کیونکہ جب پہلی دفعہ کوئی بھی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آتا ہے تو کلینکل سائیکالوجسٹ اس کے لیے بالکل ایک اسٹرینجر ہوتا ہے ایک نیا آدمی ہوتا ہے ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو وہ پہلی دفعہ مل رہے تو پہلی دفعہ ملتے ہوئے اپنی دل کی بات کرنی کوئی آسان بات نہیں تو دس از ویئر ہمارا فرض as a clinical psychologist as a professional یہ ہوتا ہے کہ ہم کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کریں جس میں کہ کلائنٹ جو ہے وہ کھل کے اپنی دل کی بات کر سکے اور اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے یہ بہت ضروری چیز ہے فیلنگ سیف اینڈ سیکیور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی ایسی کیا کیا بات ہے کہ وہ وہ سیف اور سیکور فیل کرے it is not the physical security that I am talking about the is never afraid of being physically hurt but the is very very apprehensive around being emotionally hurt psychologically hurt کیونکہ کلائنٹ جب آتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں یو you نو know, آپ کی لائکس کیا ہیں آپ کی ڈس لائکس کیا ہیں تو اگر ہم ایز تھراپسٹ جو ہیں اگر ایک دم سے ہم ججمنٹل ہونا شروع کر دیں یا ہم اپنے کلائنٹ کو یہ میسج دینا شروع کر دیں کہ یہ بات تمہاری اچھی ہے اور یہ بات تمہاری بری ہے تو آ, ہم کیا کر رہے ہیں یو نو ہم we are playing God we are saying to the client کہ we are the ones who know what's right and what's wrong میں اس موقع پہ آپ کو یہ بڑے واضح طریقے سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی یہ غلطی نہ کیجیے گا کیونکہ as beginner therapist as a beginner counsellor as a beginner psychologist یہ کئی دفعہ غلطیاں ہم کرتے ہیں لیکن اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ we are not we are not to determine what's right and what's wrong for the client I mean a client جو ہے اس کی ایک اپنی بیک گراؤنڈ ہے کلائنٹ جو ہے اس کی ایک اپنا ویلیو سسٹم ہے کلائنٹ جو ہے اس کی ایک اپنی ایک ریلیجیس سسٹم بھی ہو سکتا ہے I mean he may come from a sect which is very different from yours he may come from a religion which is very different from yours he may come from a culture which is very different from yours so therefore we as professional have to be very very careful کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کہ کلائنٹ جو ہے وہ ڈر جائے وہ سہم جائے اس کی اموشنل سائیکولوجیکل ڈیفینسز جو ہیں وہ اسکائی ہائی چلی جائے اسکائی ہائی سے میری مراد جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اس کی جو ڈفینسز ہیں اس کی اس کے اندر یہ سوچ آنی نہ شروع ہو جائے کہ اگر میں نے اپنی کوئی دل کی بات یا اپنی کوئی ایسا ایلیمنٹ لائف کا شیئر کیا جو میرے تھراپسٹ کو پسند نہ آیا تو مجھے تھراپسٹ جو ہے وہ یو نو ریجیکٹ نہ کر دے یا اس کو اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ تھراپسٹ جو ہے وہ کریٹیکل نہ ہو جائے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک انٹرویو سے پہلے تھراپسٹ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے I would like to mention here some of the types of interview that we will be talking about today they are six main forms of interview number one the intake admission interview number two the case history interview number three mental status examination interview number four the crisis interview number five diagnostic interview and number six structured interview سب سے پہلی جو ٹائپ انٹرویو کی ہے وہ ہے ان ٹیک ایڈمیشن انٹرویو یا ان ٹیک انٹرویو ان ٹیک انٹرویو جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا انٹرویو ہے جس کو انویریبلی جونیئر سائیکالوجسٹ یا junior you know social workers اس کو کیری آؤٹ کرتے ہیں so so therefore it is invariably not carried out by the consultant تو ان ادر ورڈس یہ ایک ایسا انٹرویو ہے جس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹ کی ہسٹری میں سے اس کے سمٹمس کو سمجھنا کہ بھائی what are the kind of problem these problem آیا یہ جو پرابلمس ہیں ان کو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے in in in terms terms of of body ایکس آیا وہ کو کر رہا ہے یو نو اس کی نیند اس کو نہیں آ رہی یو نو ہارڈلی سلیپنگ یا وہ ان کو ایکسپیرینس کر رہا ہے in form of lack of appetite کہ اس کی بھوک مر گئی ہے تو یہ جو انٹیک ہے یہ بیسکلی ایک ایسا انٹرویو ہے جس کا جو مقصد ہے وہ کنسلٹنٹس کو جنہوں نے آگے کلائنٹ کے ساتھ یا پیشنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے ان کو ہیلپ کرنا ہے تو یہ جو کنسلٹنٹس ہیں آئی I مین mean, اس میں انویریبلی اگر آپ ایک ہاسپٹل سیٹنگ میں کام کر رہے ہیں یا آپ ایک یو نو اپنے پالی کلینک میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ دو قسم کے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ انویریبلی انوالو ہوں گے ایک تو سائکٹرسٹ ہوگا اور دوسرا کلینکل سائیکالوجسٹ ہوگا سو دیئر فور یہ جو انٹیک انٹرویو uh, ہے this is sort of a یورو the intake worker psychologist is helping the consultant to know about the client تو اس کو اس لیے ہم انٹیک انٹرویو کا نام دیتے ہیں no matter what setting you are in آپ اگر پرائیویٹ پریکٹس میں بھی ہیں تو وہاں پہ بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ انٹرویو جو ہے انٹیک انٹرویو وہ لیا جاتا ہے اسی طرح ہاسپٹل سیٹنگ میں بھی اگر آپ ہیں تو وہاں پہ بھی you know one does carry out this sort of interview تو بیسکلی جو جو پرپز ہے اس انٹرویو کا وہ یہی ہے to understand the need of the client تو understanding the need of the client is very very essential جب میں نیڈ کی بات کرتا ہوں تو اس میں جو بہت بڑی نیڈ ایک ہے وہ یہی ہے to understand and know why is the patient here you know it is very important to know whether the patient has been referred by a family member or by a doctor or has come on his own کیونکہ یا has been referred by the organisation that he works for تو یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر تو پیشنٹ اپنی مرضی سے خود آیا ہو تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ میں انسائٹ ہے اس کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ I have certain needs that need to be professionally attended لیکن اگر پیشنٹ جو ہے یا کلائنٹ جو ہے وہ ریفر کیا گیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ maybe he or she does not have that kind of awareness around it تو اس کے بعد جو اگلا ٹائپ جو ہے وہ کیس ہسٹری انٹرویو ہے کیس ہسٹری انٹرویو بھی پریٹی مچ انٹیک کی طرح کا ہی ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایک جو ڈفرنس ہے وہ اس میں یہ ہے کہ کیس ہسٹری انٹرویو میں جو سوشل ہسٹری ہے جو فیملی ہسٹری ہے جو سائیکولوجیکل ہسٹری ہے وہ بھی لی جاتی ہے سو دیئر فور یہ اب انویریبلی یہ بھی جو کیس ہسٹری انٹرویو بھی جو ہے یہ بھی لے وہی شخص رہا ہوتا ہے جس نے انٹیک انٹرویو لیا ہوتا ہے لیکن اب وہ زیادہ ڈیٹیل میں جاتا ہے میری مراد جو ہے ڈیٹیل میں جانے کی وہ میں واضح کرتا چلوں یہ اس انٹرویو میں ہم خاص طور پہ پیشنٹ کی فیملی کو بھی انوالو کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں پیشنٹ کے گھر کا پرسپیکٹو بھی ملے ہمیں یہ اندازہ بھی ہو کہ ہاؤ ٹو ادرس سی ہم اسی طرح ہم کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ پیشنٹ کے دوستوں کو بھی بلایا ہے ہم نے اس سے بھی ہمیں کچھ اندازہ بہتر اندازہ ہوتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے بارے میں اسی طرح کئی دفعہ پیشنٹ کے کولیگس کو بھی بلانا پڑتا ہے بٹ مائنڈ یو یہ سب کچھ جو ہے یہ پیشنٹ کی کنسینٹ لے کے ہم کرتے ہیں یا کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی اپنی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس سے اس سے ڈائریکٹ کنسینٹ تو ہم نہیں لیتے لیکن پیشنٹ کی فیملی کا کنسینٹ لے لیتے ہیں مائنڈ یو کنسینٹ جو ہے چاہے وہ پیشنٹ کی ہو یا پیشنٹ کی فیملی کی ہو وہ لینی بہت ضروری ہوتا ہے تو اس یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ اتنا زیادہ کیوں ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں کہ دوستوں کو بھی پیشنٹ کے بلایا جا رہا ہے فیملی کو بھی بلایا جا رہا ہے کسی کولیگ کو بھی بلایا جا رہا ہے تو اس اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ the idea and purpose is to to to be be able understand کہ the nature of the problem کیا ہے to be able to understand کہ بہتر سے بہتر علاج کس طرح ممکن ہے آیا کچھ انوائرمنٹ کے ایسے فورسز یا فیکٹرز آپریٹ نہیں کر رہے جن کو ہمیں اس اینڈ پہ بھی پلگ ان کرنا ہے کیونکہ اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی چیزیں جو ہوتی ہیں ان ان کا تعلق ان کو ہم کہتے ہیں they are interpersonal issues issues دو کائنڈ کے ہیں دو ٹائپ کے ہیں ایک انٹرا پرسنل ایشوز ہیں جو کہ پیشنٹ کے اپنے ایشوز ہیں جن کو ہم پرسنل ایشوز کہتے ہیں اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرپرسنل ایشوز ہیں کہ ریلیشن شپ ایشوز ہیں میاں میاں بیوی کا کا مسئلہ ہے یا پیشنٹ کا مسئلہ پیرنٹس کے ساتھ ہے یا پیشنٹ کا مسئلہ سبلنگس کے ساتھ ہے اور اکٹھے کیونکہ رہتے ہیں دیو فور دیزرسٹینٹ اسٹریس کنڈیشنسلیزنگ distress to the patient so therefore ان چیزوں کا ڈائنامکس کو بہتر انداز سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم کئی دفعہ والدین کو فیملی کو فرینڈس کو کولیگس کو بھی انوالو کرتے ہیں اسی طرح کئی دفعہ ہم جو ہسٹری جو ہے وہ ڈیٹیل ہسٹری بھی ساتھ لیتے ہیں کیونکہ ہسٹری سے ہمیں کچھ پیٹرنز ایسے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہم یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو تھی یہ کب شروع ہوئی اور اس کا آغاز کب ہوا تو یہ انٹرویو جو ہے یہ بڑی ایکچولی یہ آپ کو شاید محسوس تو نہ ہو لیکن یہ ایک بڑا اسکلڈ کام ہے یہ اسکلڈ کام اس لیے ہے کہ ویسے تو روز مرہ کی زندگی میں ہم سبھی آپس میں گپ شپ مارتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں حال بھی پوچھتے ہیں لیکن اس انٹرویو یہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں یہ یہ ایک ایک ایک ان کی فوکس ان کا ایک ہوتا ہے یہ ایک ڈائریکشن ان کی ہوتی ہے اور ہر چیز جو پوچھی جا رہی ہوتی ہے وہ فار پرپز پوچھی جا رہی ہوتی ہے اس میں ایسی ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ بغیر پرپز کے یہ چیز کی جا رہی ہو اس انٹرویو میں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ ٹپیکلی جو ہسٹری ہے وہ سب سے زیادہ پروو کی جاتی ہے اور خاص طور پہ جو ریلیشن شپ ایشوز ہیں کلائنٹ کے ان پہ اچھا خاصا فوکس کیا جاتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنے مختلف انوائرمنٹس میں کس طرح ڈیل کر رہا ہے کس طرح کوپ کر رہا ہے اور لوگوں سے اور سچویشن سے مائنڈ یو یہ انٹرویو جو ہے یہ کیونکہ ڈائریکٹلی کوشچنگ پہ ریوالو کرتی ہے کہ کوشچنز بھی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں گویا کئی دفعہ بہت ان ڈیپتھ پروبنگ ہم نہیں کرتے اس انٹرویو میں لیکن we try to touch base we try to cover a broad ground تاکہ ایک اچھا اندازہ ہو سکے کلائنٹ کے بارے میں تو اس میں کئی دفعہ یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی آتی ہے کہ کلائنٹس جو ہیں وہ کچھ انفارمیشن جو ہے اس کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں یا یا اپنا ایک جنرل زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جھوٹ بول دیتے ہیں تو اگر آپ کو کہیں بھی یہ لگے ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کہ آپ کے کلائنٹ نے کوئی ایسی انفارمیشن آپ کو دی ہے جو کانٹراڈکٹ کر رہی ہے پہلی دی ہوئی انفارمیشن سے تو it is always important to to prove that area I mean do not close yourself to the possibility of probing that area کیونکہ اگر آپ پروب نہیں کریں گے تو کئی دفعہ اس سے جو میسج آپ دیں گے اپنے کلائنٹ کو وہ یہی ہوگی کہ میں جو چاہوں کہہ سکتا ہوں میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں اور میرے میرے تھراپسٹ کو یا میرے سائیکالوجسٹ کو میرے جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا تو اس لیے اگر آپ کو ایز اے پروفیشنل یہ محسوس ہو کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے یا ان کو ٹوسٹ دے رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ پرابیبلی صحیح نہیں تو it is always important to confront the client لیکن کنفرنٹیشن سے میری ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے جوتا اس کے سر پہ مار دیں یا آپ یو نو پیپر ویٹ اٹھا کے اس کے سر پہ مار دے گا یہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو ہرگز ایسے نہ کریں ایک پیار سے ایک پروفیشنل انداز سے آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ تم نے پہلے تو اپنے بارے میں یہ انفارمیشن مجھ سے شیئر کی تھی تو اب تم یہ بات کہہ رہے ہو تو ان میں تھوڑا سا آپس میں کانٹرڈکشن لگ رہا ہے I you you aware of that do think there is a یا یہ یا میرا ہی یہ خیال ہے تو دس وے یو نو آپ ایک ایک ایسا رستہ بنا دیتے ہیں کہ جس سے کہ کلائنٹ نے اگر جھوٹ بولا ہو تو وہ اس وہ اس جھوٹ کو پکڑتا پھر نہیں یا وہ ایک جھوٹ کے کی وجہ سے دو اور جھوٹ نہیں بولے گا یا دس اور جھوٹ نہیں بولے گا یا وہ بلکہ کہہ دے گا ہاں I think you are right میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مطلب یہ تھا تو so these are some of the elements جو اس کیس ہسٹری انٹرویو میں خاص طور پہ ذہن میں رکھنے ضروری ہوتے ہیں اسی طرح جو اگلا which is a third type of interview اس کو ہم کہتے ہیں مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن یہ جو مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن ہے یہ یہ بھی ایک انٹرویو کی فارم ہے لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایک اس کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ڈیٹرمن کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کا اس وقت مینٹل اسٹیٹس کیا ہے مینٹل اسٹیٹس سے مراد میری جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا کوئی ایسے بایولوجیکل ایلیمنٹس یا کوئی ایسے سائکیٹرک ایلیمنٹس تو نہیں چل رہے جس کی وجہ سے اس کی اورینٹیشن ہی ٹھیک نہیں ہے اورینٹیشن سے میری مراد یہ ہے کہ for instance mental status examination میں آپ کئی دفعہ اپنے کلائنٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو پتہ ہے آج تاریخ کیا ہے کئی دفعہ آپ پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کہاں آئے ہوئے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے جہاں پہ آپ آئے ہوئے ہیں یہ ہاسپٹل یا کلینک کا نام کیا ہے you know these are kind of things یا کیا کون سا مہینہ ہے کون سا سال ہے تو یہ چیزیں ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کلائنٹ کی جو اورینٹیشن ہے وہ کیسی ہے کیونکہ orientation plays a very part اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ اگر اگر آپ کا کلائنٹ آپ کو صحیح ڈیٹ نہ بتا سکے آپ کو یہ نہ بتا سکے کون سا مہینہ ہے آپ کو یہ نہ بتا سکے کہ وہ آیا کلینک میں آیا ہوا ہے یا ہاسپٹل میں آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ڈسٹربڈ ہے اور اس سے کسی حد تک اس کی ڈسٹربنس کی جو سویرٹی ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا ڈسٹربڈ ہے تو یہ سب کو جاننا جو ہے یہ بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آیا کلائنٹ کی نیڈز کیا ہیں کہ آیا کلائنٹ کو صرف تھراپی کی ضرورت ہے یا کلائنٹ کو کسی قسم کی دوائی کی بھی ضرورت ہے تو مینٹل اسٹیٹس جو ہے یہ ایک قسم کا ہمیں ہمارے لیے کئی چیزیں کئی کئی پاسبل اوپننگس کو واضح کرتا ہے اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے کسی امپلائی کو بھیج دیتی ہیں کہ جی اس کا مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ is he is for organisation safe for the organisation سے مراد یہی ہے کہ یہ کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر دے گا جو اس کے لیے نقصان دہ فزیکلی نقصان دہ ہو جائے یا اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ایسی تو نہیں ہے کہ he can become very have a very become very aggressive یا go into a kind of episode جس کی وجہ سے کسی اور کو نقصان ہو جائے تو یہ مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن جو ہے یہ ہم انٹرویو کے ذریعے ہی کرتے ہیں لیکن یہ جو انٹرویو ہے وہ کئی دفعہ اسٹرکچرڈ فارم میں ہوتا ہے اور کئی دفعہ انسٹرکچرڈ فارم میں بھی وہ ممکن ہے اسی طرح جو چوتھا انٹرویو کی ٹائپ ہے اس کو ہم کرائسز انٹرویو کہتے ہیں crisis interview itself name itself جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ اس کی نوعیت کیا ہے کرائسز انٹرویو سے مراد ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا جو ایک کرائسز میں ہے اب آپ جاننا چاہیں گے کہ کرائسز سے میری مراد کیا ہے تو کرائسز سے میری مراد ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ is a sort of a emergency situation you know let say کہ ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ اس نے کچھ گولیاں کھا لی ہیں اوور ڈوز آف میڈیسن کر لیا that could be a crisis یا کرائس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اسٹریس جو ہے اپنے اگلے دن اسے امتحان دینا ہے اس کی وجہ سے اس کی اسٹریس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی ٹینشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہا ہے یا اس کی انگزائٹی اسٹیٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ بہت بے چین ہو گیا ہے جو کئی دفعہ کلینکل سائیکولوجسٹ کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کرائسس انٹرویو جو ہوتا ہے اس کا فوکس اور پرپز یہ ہوتا ہے کہ رائٹ right اوے یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ جو پیشنٹ جو ہے جو آپ کے پاس آیا ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں تو نہیں ہے کہ وہ اپنا نقصان کر لے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا نقصان پہنچا دے you نو جس کی ریمیفیکیشن یا ریپرکشن جو ہیں وہ بہت سیریس ہوں کئی دفعہ یہ جو نقصان ہے یہ یہ بھی ہم ہمیں اندازہ کرنا ہوتا ہے اسس کرنا ہوتا ہے اس انٹرویو کے ذریعے کہ کسی اور کی لائف تو نہیں از انڈر تھریٹ کہ فار انسٹنس غصہ جو ہے وہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے کہ اس سے کسی اور کو نقصان ہو جائے یا کئی دفعہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا ایسا کوئی ایمونیشن تو نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی کوئی اس نے اپنا کوئی ایسا چاقو تو نہیں رکھا ہوا پاس جو غصے میں آ کے وہ استعمال کر لے یا کوئی اس کے پاس ریوالور یا کوئی لوڈڈ گن تو نہیں ہے جس کو وہ استعمال کر سکتا ہے اگر اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ ایسی کوئی چیز اس کے پاس ہے تو then we have to intervene at at the level of the family and we have to tell them کہ لک اس سے یہ یہ چیزیں اس سے لے لی جائیں اس کے پاس ہمیں پتا چلا ہے کہ ایک بندوق بھی ہے اور وہ لوڈڈ بندوق ہے اس کے پاس وہ ودرا فوراً کر لی جائے یا اس کے کئی دفعہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنے باتھ روم کلازٹ میں کچھ سلیپنگ بیز رکھی ہوئی ہیں یا اینٹی ڈپریشن دوائی رکھی ہوئی ہے اس مقدار میں کہ اگر وہ اس کو لے لے گا تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو these are the kind of things that have to determine in this kind of a crisis interview اور اس کے بعد یہ جب یہ چیزیں جب رول آؤٹ ہو جائیں ڈٹرمن ہو جائیں تو پھر اس پیشنٹ کو right away whatever help is required اس کے لیے بھیجا جاتا ہے اور یہ ہیلپ جو ہے یہ invariably is in form of hospitalisation تو کئی دفعہ اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان پیشنٹس کو ہاسپٹلائز کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اب میں اگلے ٹائپ کے انٹرویو کی بات کروں گا جس کو ہم کہتے ہیں ڈائگنوسٹک انٹرویو یہ جو ڈائگنوسٹک انٹرویو ہے as a name self you know very clearly talks about it and says about it and describes it اس انٹرویو کا جو مقصد ہے وہ ڈائگنوسس کرنا ہے اس کی بیسس پہ یہ جو ڈائگنوسٹک انٹرویو ہے اس کی بیسس پہ آگے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چلتا ہے اس کی بیسس پہ یہ ڈیٹرمن کیا جاتا ہے کہ جو جو نوعیت ہے پرابلم کی یا جو کنڈیشن ہے پرابلم کی آیا وہ demands any kind of medicinal help آیا وہ بایولوجیکل ہے ان نیچر یا وہ ریئیکٹو ہے ان نیچر آیا پرابلم جو ہے وہ فنکشنل نیوروسس پہ بیسڈ ہے یا کسی سائکیٹرک کنڈیشن پہ بیسڈ ہے تو اس میں ایک قسم کا ڈائگنوسٹک انٹرویو میں ایک قسم کی اسکریننگ کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے یہ جو ڈائگنوسٹک انٹرویو ہے اس میں انویریبلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہے اس کی اپنی اورینٹیشن جو ہے کئی دفعہ وہ بھی تھوڑا سا پارٹ پلے کرتی ہے اس میں ہم جو سمٹمز ہیں ان کو تھوڑا سا غور سے اسٹڈی کرتے ہیں اس کی بیسس پہ ہم کوشش کرتے ہیں ایک ڈائگنوسس کرنے کی اور وہ نیڈز اسٹیبلش کرنے کی جو کہ کامن نیڈس ہیں جس کی بیسس پہ ہم آگے چلتے ہیں چھٹا جو انٹرویو کی ٹائپ ہے which is the last type of interview وہ اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے اسٹرکچرڈ انٹرویو سے میری مراد ہے ایک ایسا انٹرویو جو ایک خاص پرپز کے لیے بنایا جائے ہم انٹرویوز کو کئی دفعہ اسٹرکچر کرتے ہیں اسٹرکچر سے مراد ہے کہ ہم ان اس کی فارمیٹ کو ایک قسم کا لکھ لیتے ہیں ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں اب مثلا مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس کوئی کوئی پیشنٹ آیا لیٹ سے کہ اس کو لرننگ پرابلمس ہے بچہ آیا ہے جس کو لرننگ پرابلمس ہے اس کا جو انٹرویو ہوگا جو اس کو ہم اسٹرکچر کریں گے اب اسٹرکچر کرنے کا مقصد ہے اسٹرکچر کرنے کا ایک تو مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ within specific time within given time مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک گھنٹہ ہے اب اس ایک گھنٹے کو میکسیملی یوٹیلائز کرنے کے لیے اور میکسیمم انفارمیشن ڈرا کرنے کے لیے ہم ایک فوکس طریقے سے اس اس کی پروبنگ شروع کرتے ہیں ہم اس کی فزیکل ہسٹری پوچھیں گے ہم اس کی پری نیٹل ہسٹری پوچھیں گے اس کی پیرنٹ سے یہ انٹرویو جو ہے مائنڈ یو یہ اگر بچہ ہے تو بچے کا انویریبلی جو انیشل انٹرویو ہوتا ہے اس میں پیرنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے تو یہ جو یہ جو ایلیمنٹس ہیں فزیکل ہسٹری کے پری نیٹل ہسٹری کے پوسٹ نیٹل ہسٹری کے یہ پیرنٹس سے ہی پوچھے جاتے ہیں پھر ہم اس کی سائیکولوجیکل ہسٹری جو ہے وہ پیرنٹس سے پوچھتے ہیں پھر ہم اس کی ایجوکیشنل ہسٹری جو ہے کیونکہ مائنڈ یو ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ ایجوکیشنل پرابلمس کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہے تو پھر ہم اس کی ایجوکیشنل ہسٹری پروو کریں گے پھر ہم پروو کریں گے یہ یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ آیا اس کی جو پرابلم ہے وہ اس کی کوگنیٹو فنکشننگ کی وجہ سے ہے انٹلیکچل فنکشننگ کی وجہ سے ہے جنرلبلیٹی کی وجہ سے ہے لرننگ ابلیٹیز کی وجہ سے ہے لرننگ ڈسبلٹیز کی وجہ سے ہے یا کسی موٹیویشنل ریزن کی وجہ سے ہے یا کسی سائیکولوجیکل ریزن کی وجہ سے ہے تو اس لحاظ سے جو اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے وہ ہمیں بہت امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ ایک فوکس انداز سے ہمیں اس سے مل جاتی ہے تو یہ basically is what structured interview is all about تو یہ اب میں نے آپ سے چھ فارمز آف انٹرویو جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو چھ فارمز ہیں ان میں کافی کامن ڈینومینیٹرز بھی ہیں کافی کامن گراؤنڈز بھی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پرٹیکولرلی اٹینڈ کی جاتی ہیں ایک خاص اسپیسیفک ٹائپ آف انٹرویو میں اور اس کا ایک خاص اسپیسیفک مقصد ہوتا ہے سو so, بغیر مقصد کے یو you نو know, ہم type of the interview determine نہیں کرتے ہمارے ذہن میں ہمیشہ you know there are referral questions there there are are certain certain objectives and goals جس کی بیسس پہ ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس قسم کا انٹرویو کرنا ضروری ہے اور جس طرح میں نے پہلے اسسمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی اسی طرح میں اب انٹرویو کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انٹرویو بھی جو ہے اس کی بھی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی جو ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے جس طرح اسسمنٹ میں اس کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی ایک رول پلے کرتی ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر دو لوگ ایک ہی شخص کو انٹرویو کر رہے ہیں تو ان کا جو ڈائگنوسز ہے وہ ملتا جلتا ہو اور جو نیچر آف ایشوز اور کنسرنس جو سامنے آتے ہیں وہ بھی جو ہیں ملتے جلتے ہوں کیونکہ ملتے جلتے کا مطلب یہ ہے کہ yes whatever you have established as problem areas whatever you have identified as concern areas وہ واقعی وہ کنسرن ایریاز ہیں کیونکہ اگر دو ریٹرز نے اگر دو سائیکالوجسٹ نے دو لوگوں نے ایک جیسی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بات ہے اس میں وزن ہے اور you know it is it has meaning اب ہم آگے چلتے ہیں اور میں خاص طور پہ ان فیکٹرز کو کی بات کرنی چاہوں گا جو جن کا ایک امپیکٹ انٹرویو پہ پڑتا ہے اس میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ فزیکل سیٹنگ کا فیکٹر ہے فزیکل سیٹنگ سے میری مراد یہ ہے کہ جب کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو جس انوائرمنٹ میں آپ انٹرویو کیری آؤٹ کرتے ہیں اس انوائرمنٹ کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے اگر آپ فار انسٹنس اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے انوائرمنٹ میں شور شرابہ بہت زیادہ ہے یا لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں یا ٹیلی فون بج رہا ہے بار بار اور فون سن رہے ہیں اور فون پہ آپ اپنے دوستوں سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو that is a very very disturbing feature unfortunately اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں تو اکثر دیکھنے میں خاص طور پہ سائیکولوجیکل سائکٹری یونٹس میں جہاں پہ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی بیٹھے ہیں وہاں یہ چیز اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ انہوں نے ایک ہی بڑے کمرے کو یو نو کی پارٹیشننگ کر کے چھ کبھی ہوز بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ چھ مختلف یو نو پیشنٹس کے ساتھ انٹرویوز ہو رہے ہیں اور ایک کی آواز دوسرے کمرے میں جا رہی ہے یا دوسرے ایریا میں جا رہی ہے دوسرے کی تیسرے میں جا رہی ہے تیسری کی چوتھے میں جا رہی ہے تو اس طرح کی جو کنڈیشن ہے it is definitely not conducive for interviewing تو ہمیں as professionals as clinical psychologists اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ there should be peace and quiet کیونکہ فزیکل سیٹنگ جو ہے وہ ایک ایک ایسا موڈ سیٹ کر کر دیتی ہے فار فار دا کلائنٹ کہ اگر اس کو پیس اینڈ کوائٹ ملے گا تو وہ آپ سے ایک فلو میں بات چیت کر سکے گا اگر آپ کبھی ٹیلی فون اٹھا کے سن رہے ہیں اور کبھی کوئی ناک کر رہے تو آپ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو that is very distracting and disturbing for the client اور اس سے آپ کا ٹوٹل جو انٹرویو ہے وہ ورچولی ایروڈ ہو سکتا ہے تو this is a very important thing دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نوٹ ٹیکنگ اینڈ ریکارڈنگ جسے ہم کہتے ہیں اس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو نوٹس ہے وہ ضرور لینے چاہیے ان ادر ورڈس جو ہسٹری آپ کا کلائنٹ آپ سے شیئر کر رہا ہے جو امپورٹنٹ ایونٹس اس کی لائف کے وہ آپ سے شیئر کرتا ہے ان کو ضرور ایک بریفلی نوٹ کر لیں جاٹ ڈاؤن کر لیں کاغذ پہ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ یہ اتنا لمبا چوڑا نوٹ ٹیکنگ پروسیس نہ بن جائے کہ جس میں اب آپ کا آئی کانٹیکٹ اور آپ کا کانٹیکٹ ود یور کلائنٹ وہ بالکل ہی ٹوٹ جائے ٹوٹنے سے میری مراد یہ ہے کہ اب آپ کانسٹینٹلی اپنے اس صفحے پہ جس پہ یا نوٹ پیڈ پہ جس میں چیزیں لکھ رہے ہیں اس پہ آپ کی نظر ہے اور لکھنے پہ آپ کا فوکس زیادہ ہے اور اب آپ اپنے کلائنٹ کی طرف دیکھ نہیں رہے یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ اچھی کمیونیکیشن جو ہے وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کا دوسرے شخص کے ساتھ آئی کانٹیکٹ قائم رہے آئی کانٹیکٹ قائم رہے گا تو آپ آپ کو پتا چلے گا کہ کلائنٹ ایکچولی کیا کہنا چاہ رہا ہے آئی کانٹیکٹ قائم رہے گا تو آپ جو میں نے ارلیئر بات کی تھی نان وربل کی یا نان وربل لینگویج کی یا باڈی لینگویج کی وہ اسی صورت میں ممکن ہے آپ کو اسی صورت میں نان وربل یا باڈی لینگویج کا پتا چلے گا کہ اگر آپ اس کی طرف دیکھ رہے اگر آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے اور نوٹس لکھنے میں یا ریکارڈ کرنے میں مصروف ہیں تو then you will miss on lot of information lot of important information تو دیو فور میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈینٹس کو اور اپنے ٹریننگ سائیکالوجسٹ کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی بہت زیادہ لکھنا ضروری نہیں کچھ تو ذہنی طور پہ میک مینٹل نوٹس اور کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو جاٹ ڈاؤن کر لو لیکن بہت لمبا چوڑا لکھنے کے چکر میں نہ پڑو اسی طرح ایک تیسرا ایلیمنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ریپور کا فیکٹر ہے ریپور کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ سے بریفلی کیا تھا لیکن میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہ کرنا چاہوں گا ریپور ایک ایسے سمجھ لیں کہ rapport is a unwritten contract is a unwritten understanding یہ ایک قسم کا ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس کی بیسس پہ آپ کی عمارت جو ہے وہ چاہے اسسمنٹ کی فارم میں ہو وہ چاہے تھراپی کی فارم میں ہو وہ چاہے انٹرویو کی فارم میں ہو وہ آپ کی عمارت جو ہے اس پہ بلٹ ہوتی ہے تو ریپو جو ہے ایک اچھا کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایک کانشیس لیول پہ ایفرٹ کرتا ہے ایک اچھا ریلیشن شپ بلڈ کرنے کرنے پہ تو because it is only on the basis of this relationship کہ یہ جو تھراپیوٹک الائنس ہے جو یہ جو تھراپیوٹک انٹرویو ہے یہ آپ کو ایسی انفارمیشن یا ایسی انسائٹ مہیا کرے گا جو کہ آپ کے کلائنٹ کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کی مدد کرے گی کیونکہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے ایسی ایسی باتیں بھی اسی صورت میں شیئر کرے گا جو بڑی کانفیڈینشیل ہے جو بڑی پرائیویٹ ہے جن پہ وہ جو اس نے اور کسی بھی شخص سے اپنی زندگی میں شیئر نہیں کی ہوئی اسی طرح ایک اور جو فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ وہ getting the interview started at you know on the right footing ہے یہ کیا ہوتی ہے رائٹ فوٹنگ یہ رائٹ فٹنگ یہی ہے کہ جب آپ کا انٹرویو شروع ہو تو اس میں آپ کوئی ایسی ایسی کوئی کریٹیکل یو نو اسٹیٹمنٹ نہ دے دیں اپنے کلائنٹ کو کہ جس سے وہ آپ سے یو نو گھبرائی جائے یا ڈری جائے یا کوئی ایسی ججمنٹ پاس نہ کر دیں کہ جس سے کہ اس کی اس کی بجائے کہ وہ وہ کھلے اور آپ سے چیزیں شیئر کرے وہ اپنے آپ کو بند کر لے تو اس جنکچر پہ میں خاص طور پہ گڈ لسننگ اسکلس کا ذکر کرنا چاہوں گا گڈ لسننگ اسکلس جو ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اس وقت غور سے اپنے کلائنٹ کو سننے کی کوشش کریں اور سننے کے لیے ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ as a clinician as a therapist آپ اپنی اندر کی جو فلمیں ہیں ہمارے اپنے اندر بھی تو فلمیں چلتی ہیں جن کو ہم لاؤڈ تھنکنگ کا نام دیتے ہیں سب ووکل لیول ڈائلگ کا نام دیتے ہیں ان کو بند کر لیں ان کو بریکٹ آف کر لیں آپ اپنے آپ کو یہ اسکل ہے یہ سیکھی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہہ دیں کہ میں نے اپنی فلمیں اس انٹرویو کے بعد چلانی اس وقت نہیں چلانی اس وقت میں نے ٹوٹلی totally اپنے آپ کو اویلیبل کرنا ہے کلائنٹ کی فلم سننے کے لیے کلائنٹ کا ڈائلاگ سننے کے لیے اس کے ایشوز کو سننے کے لیے اسی طرح ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ الرٹنس ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹوٹلی اویلیبل کریں you know in alert manner to your client ایک اور جو چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے وہ کنسنٹریشن ہے کنسنٹریشن سے میری مراد ہے کہ ایک ایسا فوکس ایک ایک ایسا ایسی انوالومنٹ ایک ایسی انگیجمنٹ جس سے کہ آپ کے کلائنٹ کو بھی محسوس ہو کہ my clinical my my doctor my therapist is in in me is in in me is listening to is wants to help me I think یہ جو چیز ہے یہ پرزینٹ سینٹنس سے اور کنسنٹریشن سے ہی ممکن ہے اسی طرح ایک چیز جو میں اپنے جونیئر ٹرینیز کو بار بار سمجھاتا ہوں وہ صبر ہے پیشنس میں انہیں کہتا ہوں صبر سے کام لیا کرو پیشنس شو کیا کرو یہ میں اس لیے اس پہ بہت ایمفسز ریچ کرتا ہوں کہ کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنی ایمبیشنس میں اپنی اس جذبے میں جو جب ہم نئے نئے سائیکالوجسٹ بنتے ہیں تو بلیو میں ہمارا جذبہ بہت اونچا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا کو فتح کر لیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک سیشن میں اپنے کلائنٹ کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیں گے بلیو می ایسی ایسی کوئی جادو والی بات ہم میں نہیں ہے we do not have a magic wand you ہم یہ جادو نہیں کر سکتے تو یہ ریئلائزیشن کہ there is no short cut to helping people there is no magic to helping people ہمیں ٹالریٹ کرنا ٹالرنس شو کرنا اور پیشنس شو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اسی طرح ایک اگلا factor is framing of questions کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے جو سوال کرتے ہیں ان کو کس انداز سے کرتے ہیں کہ آیا ہمارا جو سوال ہے وہ اگلے کو ہاں نہ میں جواب دینے پہ یو نو فورس کرتا ہے یا وہ اگلے کو موقع دیتا ہے کہ اگلا کچھ چیز کو اور بڑھائے اور اپنے آپ کو اور کھولے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے سوال اس طریقے سے فریم ہوں کہ کلائنٹ کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل سکے اسی طرح ایڈجسٹمنٹ جو ہے you know that also plays a very important part کہ ہمیں کلائنٹ کو انٹرویو کے دوران اس کی ایڈجسٹمنٹ کو بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری ایک اور چیز جو ہے وہ یہ بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہوتی ہے کہ ہم اپنے انٹرویو کو no matter what kind of interview that میں اس کو بہت تیزی سے نہ چلائیں یہ جب میں بات کر رہا تھا کہ تیزی سے انٹرویو کو کور کرنے کی وہ اس لیے میں کر رہا تھا کہ کئی دفعہ جب ہم بہت تیزی سے چیز کو چلاتے ہیں تو ہم کئی ڈیٹیل جو ہیں ان کو مس آؤٹ کر دیتے ہیں لیکن mind you there are some times situation جہاں پہ ہمیں اگر یہ شک پڑ جائے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ اگر اس سے ہم چیز آہستہ آہستہ پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو ڈسٹارٹ کرے تو وہاں پہ ہم تھوڑی سی چیزیں تیزی سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ اس کو اتنا تھنکنگ ٹائم نہ ملے اب آپ کو یاد ہوگا کہ پروجیکٹو ٹیکنیکس کی جب میں نے بات کی تھی تو وہ یہی بات تھی کہ جی لاشعور میں سے چیز کو نکالنا تو تیزی سے پوچھنے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو اتنا موقع یا اتنا ٹائم نہیں دیتے کہ وہ جھوٹ بول سکے آپ سے اس سے بھی آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ صحیح انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے ایک اور فیکٹر جس کا ذکر میں آپ کرنا چاہوں گا وہ اس کا تعلق بیسکلی ہینڈلنگ آف پازز سے ہے ہینڈلنگ آف پازز سے میری مراد ہے کہ جب ایک انٹرویو چل رہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ بیچ میں گیپ آ جاتا ہے گیپ سے مراد ہے کہ کلائنٹ جو ہے آپ نے اس سے سوال کیا اور کلائنٹ نے کچھ ٹائم لے لیا کہ وہ سوچنے کا ٹائم ان ورڈس لیا یہ جو پازز ہیں یہ ان کو ایک پراپر طریقے سے ہینڈل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس میں ذہن میں رکھنی پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی دفعہ as a as a beginning psychologist اگر ہم خیال اس چیز کا نہ رکھیں تو ہم جو ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ چپ ہوا ہے تو ہم اس چپ میں سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں مدد سے میری مراد ہے کہ we come to his rescue we start giving words to his thoughts ہم یہ سیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم یہ تو نہیں سوچ رہے تم یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے تو ہرگز یہ حرکت یہ بات نہ کریں کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ انٹرویو میں اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ذہن میں یہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو پازز ہیں یہ بہت لمبے نہ ہو جائیں کیونکہ اگر پاز بہت لمبا ہو جائے گا تو وہ بھی اس اس کی وجہ سے بھی جو انرجی اور فوکس جو ہے کلائنٹ کا وہ کم ہو سکتا ہے اور element of confusion and boredom جو ہے وہ ایڈ ہو سکتا ہے تو یہ بھی چیز جو ہے اس کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اسی طرح ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ ایموشنل اسٹیٹس کو یا ایموشنل کنڈیشنز کو کس طرح ڈیل کیا جائے اموشنل اسٹیٹس اور اموشنل کنڈیشن سے میری مراد وہ کنڈیشنز ہیں جہاں پہ آپ نے کوئی ایسا سوال کر دیا یا کوئی ایسی ایسی کوئی دکھتی رگ چھیڑ دی کہ جس سے کہ ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ ہو گیا مثال کے طور پہ کہ لٹ سے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس نے رونا شروع کر دیا یا وہ ایک اس کی شکل بن گئی اور بہت ودرا کر گیا تو اس کنڈیشن کو بھی آپ کو کلینکلی ہینڈل کرنا آنا چاہیے اور کلینکل ہینڈلنگ سے مراد میری جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو رونے کی اجازت دے دے اگر وہ رونا چاہتا ہے تو اس کو رو لینے دے اس کو روکے نہ کیونکہ کئی دفعہ جب ہم اس کو روک دیتے ہیں رونے سے یا اپنی اس اندر کی اندرونی کیفیت کو ایکسپیرئنس کرنے سے جو اس وقت ہی از کنفرنٹنگ ود تو وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں کیونکہ اندر کے ایموشن کا اظہار جو ہے وہ ایک اوپننگ ہے وہ ایک اس کی سائیکی کے دروازے ایک قسم کے انسان کے سائیکی کے دروازے کھل رہے ہوتے ہیں اور ایک اچھا کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس طرح کے موقعوں کو اور اپرچونیٹیز کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ these are more less very important factors جن کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا کلینکل انٹرویو کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا یہ جو کلینکل انٹرویو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں اس کی چھ قسمیں ہیں جن کا خاص طور پہ میں نے آج ذکر کیا اور پھر اس اس کو میکسیملی آپٹیملی اس سے انفارمیشن حاصل کرنا اور کلائنٹ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم ہم نے بارہ تیرہ ایسے فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی ضروری ہیں اور اس کے ساتھ میں آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہے اس کو I would like to wind it up اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اب اپنے ہینڈ آؤٹس بھی پڑھ رہے ہوں گے اور اپنی ٹیکسٹ بک پہ بھی نظر مار رہے ہوں گے کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ضرور پڑھیے ان کو اینڈ کے لیے نہ چھوڑ دیجیے گا خدا کے لیے انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی خدا حافظ